رسوله النبي الكريم الأمين الله تعالى سے حق صدق کے الہام کی خلوص دل کے ساتھ دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ عرصہ دراز سے رغبت تھی خواہش تھی کے مسئلہ کی وضاحت اور اس موضوع پر اس موضوع پر کلام کرنے کے لیے جس طرح سے حق بنتا ہے خادم دین آدمی کا کے تحقیق کے ساتھ دین کے مسئلے کو بیان کرے پہلے مکمل اس کو صحیح سمجھے بات میں بیان کرے تو ناچیز بھی تا تحقیق میں مصروف رہا مسئلہ کے مالہ مالو میں سوچتا رہا کلام علماء میں غور و غور کرتا رہا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے دین کے کسی حکم شرعی کو بیان کرنا جلد بازی سے کام نہیں لیا کہیں غلطی نہ ہو جائے عرصہ دراز کی تحقیق کے بعد ناچی آپ کے ساتھ جو کچھ کلام علماء سے سمجھا اور اللہ تعالی کی طرف سے جو کوئی بات ان کے کلام سمجھنے کے بعد ذہن دل دماغ میں آئی یا بطور الہام اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ مسئلہ مدت دراز زمانہ قدیم سے حتیٰ کہ اسلاف امت سے کافی متنازع بھی رہا ہے کلام علماء آپس کے اندر اختلاف رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ اس اختلاف سے حقیقت کو سمجھ کر اور ثواب کو سمجھ کر صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے بغیر ہم کے ان دشوار گزار گھاٹیوں طویل و حیر سہارا سے نکلنا بہت مشکل ہے آج کل رفع علم اور ظہور جہل کا دور ہے علم اٹھ گیا ہے جہالت رہ گئی ہے نور خداوندی سینوں سے نکل گیا ہے بلکہ نور خداوندی نکلا کیا ہے وہ سینے ہی نہیں رہے جس میں نور خدا بھی آئے اللہ ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم اللہ ما شاء اللہ تو ایسے حالات میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا اور خصوصاً اس بدعات کے مسئلے میں صحیح رہنمائی کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے میری سمجھ اور مطالعے کے مطابق اس وقت دور کو جب دیکھتا ہوں تو افراد و تقریب کا شکار پاتا ہوں لوگوں کو بیان کرنے والے کوئی حد سے نیچے چلے جاتے ہیں تو حد سے اوپر چلے جاتے ہیں اعتدال پر قائم رہتے خصوصاً یہ جو حالات کا ٹولہ جو واقعوں کا ہے انہوں نے تو غذا کے موضوع پر ایسا طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ مجال ہے ان کے بیان کے مطابق اسلاف میں سے کوئی بچے تھے ویسے تحقیق تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک شرک بھی امور آما میں سے اور بھی امور آما میں سے ہے یہ سمجھتے ہیں شرک بھی سب اللہ سے لے کر مخلوق تک سارے کرتے ہیں اور مخلوق سے لے کر خالق تک سب شرک کرتے ہیں کیونکہ یہ جہروں کا ٹولہ کہتا ہے کہ مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہے اور مخلوق سے مدد اللہ تعالیٰ خود مانگتا ہے اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ کہتے ہیں بے وقوف باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مدد مانگتا ہے تو وہ بھی مشرق ہوگا یعنی ان کے خبیص مذہب کا لازمی نتیجہ ہے اگر ہوگا لیکن لازم مذہب مذہب ہو جاتا ہے تو ان کا لازم مذہب یہی ہے کہ جب یہ خبیص اپنے مضحوم شرک کو لے کر چلتے ہیں تو شرک کی حقیقت کے سامنے یہ آتی ہے کہ جی مدد مانگی تو بس شرک ہو گیا ہٹائی اور ذاتی کا یہ فرق کرتے نہیں ہیں لہذا جب یہ فرق نہیں کرتے تو ان کے استاد کے مطابق جب مدد مانگنا اللہ تعالی کے غیر سے شرک ہے تو اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہا ہے مخلوق سے تو بھائی ایسے حالات میں جب ایک طرف علم جو ہے جو نور خدا بندی ہے اس کے ہاتھ سینے نہیں رہے نہ اور شر کا دور ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزع العلم وفي روایت يرفع العلم ويظهر الجهل كما روى البخاري کہ علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی یہ وہ سکول کالجوں کی یہ شیطانی جہالت ہے جس کو لوگ تعلیم کہتے ہیں یہ عام ہو رہی ہے علم دین اٹھ گیا ہے سرکار کے اس فرمان عالی شان کے مطابق اس طرح واقع ہو گیا ہے معلوم ہوا فرمان عالی شان کے مطابق سکول والا کوئی علم نہیں ہے اگر علم ہوتا تو یہ ختم ہوتا یہ پھیل رہا ہے شریعت کا علم اٹھ رہا جب شریعت کا علم اٹھ رہا ہے معلوم ہوا یہ جہالت کا علم یہی وجہ ہے کہ معاشرے جو ہے نا معاشرہ وہ دور جاہلیت کی یاد تازہ کرتا ہے کیوں کہ جہالت عام یہ معاشرہ جو ہے جس طرح کے سکول کی تعلیم عام ہو رہی ہے یہ معاشرہ دور اسلام کی یاد کو تازہ نہیں کرتا معاشرے میں جاہلیت کے آثار ہے لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا عورتوں کا بے پردہ فاش یعنی یہ سب ساتھ جاہلیت کی یادیں ہیں یہ اسلام کی یادیں نہیں ایک طرف جبکہ نور خداوتی سینوں سے اپنا ہے نور خداوتی رکھنے والے سینے نہیں رہے دوسری طرف جو رہ گئے وہ جو حالات ہوتا ہے وہ صحیح حقیقت کو یا سمجھتا نہیں یا بیان نہیں کرتا دنیا مفادات اور لالچ ایسے حالات کے اندر اللہ تعالی کی مدد سے ناچیز کا جس طرح دستور رہا جس طرح طریقہ کار رہا کہ بلا خوف خطر اور بلا لو ہاں جی جی نے ہمیشہ جو ہے وہ حق گوئی حق گوئی کو بلب رکھا ہے اور حق کے بیان پر ہی زور دیا ہے اس موضوع پر بدعت کے موضوع پر بھی ناچیز آپ کو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق اور سوال سمجھ آئے جو سمجھ آئے گا جو سمجھ آیا وہ پہنچا دے گا عزیزم یہ بدعات کا لفظ استعمال ہوتا ہے وادیوں کے بعد تو خصوصاً شرک و بدعات بہت بہت استعمال ہوتا ہے کہ نہیں اسی وجہ سے لوگوں کے اندر تو شرک اور بدعات کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا وہ آبیت کی پہچان بن گیا ہے کہ نہیں <laughs> کوئی استعمال کرے تو لوگ سمجھتے جواب نہیں ہوگا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بدعت انہی کے اندر سب سے زیادہ زیادہ ایمان جو تحقیق کر چکا ہوں شرک اور بدعت دونوں چیزیں انہی کے اندر سب سے زیادہ لیکن ہم غافل ہیں جانے وہ جانتے نہیں اپنے آپ کو نہیں جانتے اپنے احوال کو کلو حسر بما لدے ما لدے فرحو خوش خوش کر رہا ہے اپنے اس دلالت اور گمراہی میرے بھائی اب بدعات کے موضوع پر جب میں کلام شروع کرنے لگا تو اس کا خاکہ سمجھیے میں کن مباحث پر گفتگو کروں گا مباحث اول بحث اول تو ہے اس کے معنی اور حقیقت کا بیان ہے کہ بدعت کا معنی لغوی شرعی یا فقہی وہ بیان کیا جائے گا پہلی بات مخالفین موافقین کے کلام کو جمع کیا جائے گا جمع کر کے جو صحیح ثواب اور ہوگا وہ آپ کے سامنے نکال کر ڈال دیا جائے مانے کے اندر جو اختلاف جو اقوال کا تعدد ہوگا اس کو پوری طرح بیان کیا جائے گا ان شاء اللہ کے اندر بیان کیا جائے گا کہ یہ دیہاتی مسئلہ ہے کو سامنے رکھا جائے گا دوسری بات کے اندر کے اولمبا کے اختلافات کو پیش کیا جائے گا تیسری بحث کے اندر اسلاف کی طرف سے ہاتھانہ میں سے چند کو بطور نمونہ پیش کیا جائے گا یا اس کو چوتھی رکھو تیسری میں احادیث اور اسلاب سے ثابت کیا جائے گا بدعات کے ہاسانہ ہونے کو اور کے نہ ہونے بعض بدعات کے ہاسانہ سے اور کے اقوال سے تیسرے نمبر پر احادیث اور اسلاف کے اقوال سے بعض بدعات کے مستحسن اچھے اور حسن ہونے کو ثابت کیا جائے گا جس کا وہ بھی ٹولہ مشکل ہے وہ کہتا ہے کوئی بدعت کا بالکل بدعت کا ہاں وہی بدعت کا ہے جو وہ کرتے ہیں جن بدعتوں کے مرتکب وہ خبیص خود ہے نا بابو ہی آتا ہے وہ آتا ہے کیا وہ تو ان کے نزدیک سنت ہے نا وہ سب سمجھے دین وہی ہے جو وہ کرتے ہیں وہ سب دین ہے اتنے لائن بن چکے ہیں یہ لوگ اچھا اچھا سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ تو تیسرے نمبر پر بدعات حسن آج چند سالے پیش ہوئی ہیں چوتھا اور جناب پانچویں نمبر پر ان شاء اللہ العزیز خلاصہ خلاصہ پیش کیا جائے گا بطور محاکمہ اولاً حضرت ناچیر جناب کے سامنے کی حقیقت پیش کرتا ہے معنی تاریخ پیش کرتا ہے اگلی بار بھی سمجھ آئے گی پہلے اس کی حقیقت اور معنی سمجھ آ جائے اس سلسلہ میں سب سے پہلے عرض کروں گا اس کا لوگا بھی کون سا کہ لوگ بھی مانا کیا ہے لغت میں بزاج کس کو کہتے ہیں سو لغت والے اس بات پر متفق کہتے ہیں البداج اسم من الارتداع کا رفع اسم من الارتفاع کہ بدعت کس میں مصدر ہے ابتدا جو ابتدا ابتدا معنی ہوتا ہے نیا بغیر نمونے کے چیز بنانا پیدا کرنا بغیر نمونے کے چیز کو پیدا کرنا بنانا یہ ابتدا اس سے بدعت نہیں چیز لغت میں بدعت نہیں چیز آپ اس سے کہ اس کی کوئی مثال ہو پہلی جنم اللہ تبارک و تعالی بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو نیا پیدا کرنے والا ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالی نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں کوئی مثال نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے بنایا سمجھ نہیں آ رہی اگرچہ زمین و آسمان کی اصل موجود تھی وہ پانی ہے پانی پر جاگ پیدا ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا آسمانوں کو بنایا تو یہ آسمان و زمین کی اصل پانی ہے پانی کا چوہر اور ان کی اصل ہے تو آپ سے بغیر نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کی مادہ اور اصل ہے یہ ایک اور بات ہے کہ پھر اس مادے اور اصل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آدم سے ہی پھر وجود میں لانے والے ہیں کائنات کو وجود میں لایا ہوگا اللہ تعالی نے کیونکہ کائنات ساری جو ہے جب تک وہ ہر جب یہ انواع کو مد نظر رکھے ہیں تو آخر اس کی ایک نو ایسی آئے گی کہ جو بالکل آخری ہوگی اور پھر وہ معدوم ہوگی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوگا اور وجود میں لایا ہے وجود کی دولت صفت اس کو آتا سمجھ نہیں آ رہی لیکن آسمانوں زمینوں کو بد بد پتا بدیع ہے اللہ تعالیٰ کو اور مبدع جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بدیع اور مبدع ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو بغیر موہر سے پیدا کیا سمجھ نہیں آ رہی کائنات جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو بناتے ہیں تو مخلوق مخلوق لوگ جو لوگ جو کچھ چیز ایجاد تیار کرتے ہیں وہ نمونہ سامنے رکھتے ہیں یہ سائنسی اشیاء جو آپ کے سامنے ان کا کوئی نمونہ ہے کوئی انسان کے نمونے کو دیکھ کر انہوں نے مشینری تیار کیا ہے کوئی پرندوں کو دیکھ کر مشینری تیار کیا ہے کوئی کسی چیز کو کو کوئی کسی چیز یہ نمونے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو نیم کو بغیر نمونے اور مثال کا اس وجہ سے مبدع اور بدی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا مبدع بدی اور ہر وہ چیز جو مثال اور نمونے کے بغیر بنے گی اس کو جو بھی دیکھے گا کیونکہ وہ بالکل نہیں ہوگی اس کو جو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اس کو عجیب لگے گی اسی وجہ سے بدی بدی بمن عجیب بھی استعمال ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ تبارک و تعالی کا اس میں بدیر مبدع اس کا کیا معنی ہے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا بولو بولو بولو بولو بولو اور یہ جو ہے بدعت اب اس کا معنی کیا ہوگا نہیں نہیں یہ لوگوں کو کیا ہے نہیں نہیں تو لغت کے اندر اس کا معنی بہت عام ہو گیا کہ نہیں چیز کوئی بھی ہو سکتا سمجھ نہیں آ رہی چاہے اس کی اصل ہو چاہے اس کے لیے اتنا شرط ہے کہ لغت کے اندر مثال اصل چاہے ہو بات بدعت کے لیے لغت میں کیا ضروری ہے کہ مثال نمونہ اس کا پہلے عام ادیب کے اس کی اصل ہو یا یہ میں کو کا معنی ہے چیز یعنی جس کا کوئی اصل جس کا نمونہ نہ ہو جس کی مثال نہ ہو چاہے اس کی اصل ہو یا یہ کا لغت کا مانا ہے اس اصطلاح کو کہا اصطلاح کو کہا اور شریعت مظاہرہ میں کیا مانا ہے اس کا اس کی کیا حقیقت ہے کیا تعریف ہے کیا تعارف ہے اس کا بھائی بدعت کا شرعی مانا کیا ہے توجہ ہے نا اب اس کے شرعی اور جو فقی مانے ہیں نا ان کے بیان کے اندر دو گروہ ہیں دو جماعتیں ہیں دو فوائدے ہیں دو طریقے ہیں سمجھ نہیں آئی لیکن لگتا ہے کہ وہ ایک لفظی نظا ہے جو حقیقت نکالتے ہیں نا دونوں گروہوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی شریعت میں کی تعریف مانا یہ ہوگا کہ ایسا عقیدہ ایسا عمل ایسی بات ایسا طریقہ کہ جس کی شریعت مظاہرہ میں اصل نہ ہو کیا شریعت مظاہرہ میں جس کی جب یہ مانا ہو جاتا ہے بالکل اس کی اصل نہ تو پھر سب کے نزدیک جس کی بالکل ہی اصل نہ ہوگی وہ سب کے نزدیک ہو جاتا ہے اس کی کوئی شراب شریعت میں گنجائش نہیں اگر ان دو گروہوں کے علیحدہ علیحدہ طریقے اور معنی کو بیان کروں تو وہ یہ دو حضرات بنتے ہیں یہ دو گروہ دو طائفے دو جماعتیں ہمارے پیچھے بزرگان دین یعنی سنت و جماعت کے بزرگوں یہ جو دو جماعت گروہ بنتے ہیں ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے پرانے ماننے والے مقلدین اضرا متقدمین اصحاب مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے قرآن امام مالک ہے نا شریعت کے دوسرے امام امام اعظم کو نہیں پہلے ہو گیا امام مالک دوسرے ہو گئے تو امام مالک رحمہ اللہ کے قرآن ساتھی پرانے ساتھی سے مراد ہوں گے پرانے مسلے بھی یعنی پرانوں سے مراد ہے وہ سن تین سو تین سو پہلے کے پاس سمجھ نہیں آ رہا پھر ان کی بات کے اندر بات کی گئی اور جو بات ہوتا آخری نظر آتا ہوں وہ ان کے ساتھ آتا اچھا اور متاخرین میں امام شاستری کا نام آپ جانتے ہیں قرآن کے بہت بڑے ماموں شاہ شاید سمجھ نہیں آئی ان کی کتاب السلام کون سی ہاں یہ جو ہے نا الحج سامنے یہ کتاب ہے یہ اسی موضوع پر ہے یہ ساری کتاب ہی کے موضوع پر ہے سمجھ آئی گئی ایک ان کا طریقہ شمار ہو گیا طریقہ شاطبیہ کیا بدعت کے معنی میں کے بیان میں طریقہ ہے شاطبیہ ان سے پہلے اس موضوع پر جو کتاب امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین نے لکھی تھی وہ کتاب الحوادث والبدع امام پرتوشی کی ہے ابن رمضہ یہ پانچ سو بیس ہجری کے ہیں کتنا دیر امام شاستری کو آپ جانتے ہیں یہ پہلے امام پرتوشی جو ہے نا یہ پہلے ابو بکر پرتوشی ایک طریقہ دوسرا طریقہ بدعت کی تاریخ کے اندر اور بدعت کے معنی کے بیان وہ ہے شافعیوں کا اور احاف کا حنفیوں کا اور وہ متقدمین متاثرین ثابت کیا گیا وہ پرانے نئے ثابت تو شاپی اور ہنفیوں کا ایک طریقہ ہو گیا ایک پرانے مالکیوں کا ہو گیا ان کے جو بعد والے ہیں پچھلے وہ ادھر کے کے ساتھ ساتھ آئے وہ وجہ بھی جا کر ان شاء اللہ بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے متاثرین ادھر کے ہوئے ہیں اور وہ کیا ان کا جو اختلاف ہے متقدمین کا وہ پھر واقع اختلاف کرتا ہے اور کیا ان کی ساری حقیقت آپ کے سامنے آ گی سمجھ نہیں دونوں طریقوں کا خلاصہ نکال کر کے بیان کرنے والے حضرات وہ ہے حضرت شیخ محمد علی بن حسین المالکی رحمہ اللہ جو امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت بڑے دوست ہیں گہرے دوست ہیں مکہ شریف کے مالکی مذہب سے اس وقت کے امام تھے یہ بہت بڑے شیخ تھے شیخ محمد علی بن حسین کتاب تھی امام کراچی کی الفروق اس کے اندر آپ نے مختلف مسائل کے درمیان اور قواعد کے درمیان فرق بیان کیے ہیں تو ان کا نام اس کتاب کا نام رکھا فروق یہ دوسرا نام اس کا انوار الفروق فی انواع الفروق فی انواع الحمد انواع الفروق امام ابو العباس احمد بن ادریس کراچی مالکی رحم اللہ سن چھ سو چوراسی کے یہ امام ہے مشہور سلطان العلماء الدین بن عبد السلام کے یہ شاگرد خاص ہیں جن کے یہ شاگرد خاص ہیں وہ شافعی مذہب کے تھے یہ مالکی مذہب کے ہیں یہ کس مذہب کے ہیں تو حضرت یہ جو ہے نا امام خراب یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں اور جملہ علوم پر ان کو پوری دستگاہ حاصل تھی ان کی جو بھی کتاب پڑھی جاتی ہے انتہائی تحقیق پر ہوتی ہاں اور ان کی مشہور کتاب جو ہے وہ امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ کے المحصول المحصول فی الاصول پر شرع ہے امام قرآن کی نفائس الاصول کے نام سے نفائص نفائس الاصول چار جلدوں یہ امام قرافی انہوں نے یہ جو کتاب چار جلدوں میں لکھی الفروق نا اس کتاب کی تحریر شیخ محمد علی بن حسین مکی مالک اس کا نام ہے تہذیب الفروق یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اصلاح کی کہ جو کچھ بڑھانا تھا پڑھایا جو کم کرنا تھا اس کو کم کیا تو اس کا نام رکھ دیا تہذیب الفروق کیا رکھ دیا یہ یہ الفروخ کے نیچے ہاشی میں چھپی ہوئی ہے چار جلدوں میں جو الفروق ہے اس کے نیچے یہ شیخ محمد بن حسین محمد علی بن حسین جو ہے نا ان کی کتاب تو انہوں نے وہ دونوں طریقے طریقہ شاہیا اور طریقہ شا شافیہ مراد حضرت بھی ساتھ ہے لیکن میں اس کو یعنی طریقہ شافیہ کے ساتھ اس وجہ سے تعبیر کرتا ہوں کہ امام شافی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کی تاریخ پیش پیش کی تھی صحیح سمجھ نہیں رہا تو یہ جو حضرت ہے نا شاید محمد علی مالکی رحمہ اللہ انہوں نے خلاصہ بطور جو کچھ پیش کیا ہے نا دونوں طریقوں کا اس خلاصے کو پیش کرنے سے پہلے چلو ٹھیک اسی کو پہلے پیش کرتے کے اندر قاعدہ نمبر کیونکہ یہ فرقوں کی کتاب ہے فرق بتائے مختلف قواعد اور مسلوں کے درمیان تو انہوں نے قاعدہ نمبر دو سو باون امام کرافی مالکی نے قاعدہ نمبر کتنا رکھا دو سو باون جس کے اندر بھی راج کا ذکر کیا کہ کون سی ربلو ہے کون سی نہیں ہے آپ نے اس میں فرمایا اچھے حضرات بدعات شرعی کی تقسیم نہیں کرتے ہسارا سکی آج کی بری کی طرف بلکہ یہ کہتے ہیں بری ہوئی بدعات بری ہے یہ بدعات شرعی کو کہتے ہیں کہ بدعات شریعت میں بری ہے کوئی اچھی نہیں ہے کوئی تقسیم نہیں ہے ان کے رضی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ تقسیم کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کو تقسیم کی ضرورت ہی نہیں پڑی اصطلاح ہے نا انہوں نے اپنی اصطلاح ہی ایسے قائم کر لی کہ جتنا بدعات قبیہ ہے سب کے نزدیک سب کے نزدیک کبھی بدعات ہے یہ اسی کو ہی بدعت کہتے ہیں باقی کو بدعت کہتے ہیں یہ سنت سمجھتے ہیں یہ آگے جا کر ہاں اس یعنی میں نہ رہنا کیوں کے نزدیک جب زیادہ جو بھی نیا کام پیدا ہوا وہ سب ان کے نزدیک حرام یہ غلط ہاں۔ یہ غلط فہمی ہوگی ان لوگوں کی جو ان کے مذہب کو پڑھ کر یہی سمجھ لیں کہ ان کے نزدیک ہر نیا کام جو ہے ان کے ان کے نزدیک پھر نام مختلف ہے وہ کسی کو سولت کہہ دیتے ہیں کسی کو مسالے ہیں مرسلا کہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں نام مختلف ہے بداج کہتے ہیں نام یہ بداج کہنے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کہتے ہیں بہت جس کی اصل شریعت میں ملے وہ بدت کہہ سکتا ہے وہ کہتے ہیں لہذا اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا پہلے نمونہ نہیں ہے نمونہ نہیں ہے لیکن شرح میں اس کی کو بنیاد ملتی ہے نا نمونہ چاہے نہ ملے وہ بدعت نہیں ہے وہ دین میں داخل ہے بس اس کو دین سمجھو بدت کو کر پھر اس کو جناب کوئی مسالے مسئلہ کبھی کہہ دیتے ہیں ان کی مختلف نہ وضاحت ہوگی ان شاء اللہ سمجھ نہیں آئی لہذا یہ ہر نئے آنے والے کام کو بدعت یعنی یہ حرام تقسیم کر گئے کہ ایک وہ ہے جس کی اصل نہ ہو ایک وہ ہے جس کی اصل بنیاد ہو جس کی بنیاد ہے اور وہ حضرات یا دوسرے وہ کہتا ہے نہیں اس کو بدت کہہ دیں بدت کہہ کر پھر اچھی بری کی تقسیم ہو جائے اپنا بدا ہاں، اچھی بری کہتا ہوں جب وہ اصل اس کی ہو جائے گی بریاد اس کی قائم ہوگی موجود ہوگی تو پھر وہ بدعت ہو سکتے ہے لیکن لغت کے معنی آ جائے لوگ ہی معنی کس معنی میں سمجھ نہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ بدعت کی تقسیم کے قائل ہے اور وہ دوسرا تولا امام شاہ رحمہ اللہ اور وہ متفق وہ حضرات ہیں دوسرے وہ قائل ہے اور فرق دونوں کا یہ بھی سمجھا جاتا دونوں طریقوں کا فرق خلاصہ بتاؤ یہ جو نکالا ہے اس پر اس کی وضاحت سن رہے لیکن والحق و تفصیل امام فراسی فرماتے ہیں حق یہ ہے یہ متاثرین یہ ادھر ہے دوسروں کے بارے یہ دوسری جماعت جو ہے نا جو تقسیم کے قائل ہیں جو تقسیم وہ متقدمی تو نہ ہوا متاثرین تقسیم کے قائل ہیں تو یہ متاثرین میں سے یہ کہتے ہیں الحق کا تفصیل حق تفصیل ہے پھر آپ نے قسمت امامی عزت بن عبد الدین عز الدین بن عبد السلام نے پیش کی ہیں پانچ قسمیں جو بیان کی ہیں انہوں نے پیش کی ہیں خیر میں طریقہ پیش کر کے پہلے فرق دونوں طریقوں کا وہ پھر تفصیل کی طرف آتا ہوں ولد عبارت پڑھ رہا ہوں شاید مکی مال کی جو اسی دو سو باون قاعدے کے تحت آپ نے تہذیب اپنی میں کلام کیا ہے یعنی اپنی تہذیب کتاب کے اندر جو کلام نے کیا اور جا کر اس کا خلاصہ نکالا ہے وہ فرماتا ہے دونوں طریقوں کو ولزی يتحصل جميع ما ان طريقة اصحاب مالك المتقدمين على الاصل وقوارہ حساس بھی ہو وبنا علیہ کتاب ہونے سے من ان البدع لا تکون الا قبیحہ منہیت العبہ على امور خلاصہ مبنیت على امور خلاصہ والذي يتحصل يتحصل جميع ما ذكر أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على الأصل واختار الشاطبي وبنى عليها كتاب الاعتصام من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منفية عن مبنية على أمور ثلاثة الأول هو أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في القدر الأول ولم يكن له أصل من أصول الشرع ومجازا في غير ذلك الأمر الثاني أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة باق على عمومه باق على عمومه الأمر الثالث والقول بأن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد وأن طريقة انقسام البدع إلى قبيحة وحسنة والقبيحة إلى حرام واصل إلى حد الكفر أو إلى حد الكبيرة أولا وإلى مكروه تنزيها والحسن إلى واجب ومندوب ومباح التي اختار الأصل وابن الشاق ومحمد الزرقاني بل جرى عليها عمل أصحاب مالك المتأخرين كالزقراء وغيره وبنى عليها العدل الفرق بين القاعدتين المذكورتين وإليها ذهب الإمام النووي والإمام ابن عبد السلام شيخ الشيخ القرافي وغير واحد من أصحاب الشافعي مبنية على ثلاثة أمور أيضا الأول أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول كان له أصل من أصول الشرع أم لا الأمر الثاني أن جميع جميع ما ورد في البدع من ناحية قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام عام مخصوص الامر الثالث القول بأن جميع المخترعات من العاديات ولو لم يلحقها شائبه تعبد تلحق بالبدع تصير كالعبادات المخترعة يعني كلام اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو طریقے ہیں نا ایک شاطری متقدمین مالکیہ اور امام شاطری کا طریقہ دوسرا شاطری اور حفیہ کا طریقہ یہ دو طریقے فرماتے ہیں پہلا طریقہ جو وہ مالکیوں کا ہے کن کا ہے ان کے نزدیک توجہ بدار صرف کبھی ہے حسن نہیں ہوئی اور ان کا وہ طریقہ تین چیز ان کے نزدیک یعنی بدعت جو ہے وہ اس کے اندر یہ تین امور عمر دے یا ان کا طریقہ تین چیزوں پر ہے ان کے طریقے کا دارو مدار تین چیزوں پر ہے ایک یہ ہے کہ بدعت کا حقیقی معنی یہی ہے کہ جو ہے وہ پہلے دور کا ہو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا صدر اول کا لفظ آیا ہے لگتا ہے ایسا جیسے مراد نبی پاک کا زمانہ ہے جس کو صحابہ کا دور کہتے ہیں کیا کیا کیا تو بدعت کا حقیقی معنی کیا ہوگا بدعت کا حقیقی معنی ہے جو صدر اول میں ایسا کام ایسی بات جو دل میں پہلے دور دوسرا ہاں، اور اس کی کوئی شریعت میں اصل بالکل نہ اس کی کوئی اصل شریعت میں حقیقت میں اسی کو کہیں حقیقت میں ان کے مذہب کے مطابق وہی ہے جو پہلے زمانے میں نہ ہو اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اگر بدعت کا لفظ بولا جائے گا کہ شریعت میں اس کی اصل موجود ہو تو بدعت اس کو مجازت کہے گا جی، جی، جی۔ ان کے نزدیک بدعت ہاں، یعنی لغت کے اعتبار سے کہہ لو شریعت کے سے یعنی مجاز جو ہے نا وہ شرط حقیقت لوگ شرن مجاز یعنی اس کو مجاجات شریعت حقیقی مان مجاز سمجھ نہیں آ رہی دوسری بات جس پر دار و مدار ہے اس کے طریقے کا وہ یہ ہے کہ کی مذہبت کے اندر اور برائی کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں جو وہ عام ہے اپنے حمود پر باقی ہیں ان سے کوئی چیز مستثنا نہیں ہے لہٰذا کوئی تقسیم نہیں ہے جو سمجھ آ رہی ہے بدعت کا اس کی کوئی کوئی تیسری بات جس پر ان کے طریقے کا ہے جی، جی، جی۔ وہ یہ ہے جو امور آدیا ہوتے ہیں امور ایک ہے امور عبادیہ اور ایک ہے ایک ہے عبادت والے کام ایک ہے عادت والے کام کیا کیا کیا جو عادت والے کام ہیں نا کپڑے پہننا کھانا پینا سونا بیٹھنا بولنا جال یہ عادت کے طور پر وہ کہتے ہیں ایک ہے پھر وہ کہ جو بطور عادت کیے جاتے ہیں ایک ہے جن کو بطور ثواب بھی کیا جا سکتا ہے تو ان کے اندر عبادت والا مانا یعنی ثواب والا مانا بھی آ جاتا ہے تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ جو امور عادیہ ہوتے ہیں یعنی عبادیہ جس کا جو امور عبادیہ ہیں عبادت والے جو کام ان کے اندر بدعات جاری ہوتی ہے امور عادیہ غلط ہوئی سمجھ نہیں آ رہی جو جو کام بطور عادت کیے جاتے ہیں ان کے نزدیک وہ بدعت بدعت کا ان کا کوئی دخل نہیں ہے اگر ہو ان لوگوں کے پاس سے شرح کے پاس کوئی نہیں سمجھ نہیں آ رہی مکان ہو گیا کھانا پینا وغیرہ یہ وہ چیزیں دنیا کے کام جو عام عادت کے طور پر ہوتے ہیں وائی پی جی ہو گئی وہ سارا ہاں جی ایسے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں جی بطور عادت کیے جاتے ہیں ان کے اندر بدار کا کوئی دخل نہیں ان کو اگر بدت کا آج جائے گا کہیں تو وہ لوگوں کے بات میں آ جائے گا شریعت میں کوئی بدت لہٰذا ان کے اندر جتنی تبدیلی آ رہی ہے اور ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں اس کو بدت کہتے ہیں بولو بولو بولو ہاں عبادات یعنی جو کام بطور ثواب اور دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں نا کیا سمجھ کر دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں ان کے اندر ملا جاری ہوگی لہٰذا جو جن کی اصل نہ ہو ارے بھائی وہ بدت ہو جائے اور کبھی ہوگی پھر بس اس کی اور نہیں ان کے طریقے ان کے طریقے کے مطابق لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ ہے کہ بدعت جو ہے نا وہ حقیقی وہی ہوگی حقیقت وہی بدعت ہوگی جو نہ زمانہ غل میں ہو اور نہ ہی اس کی شریعت کے اندر کوئی بنیاد ملے دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں جو کچھ آیا ہدایت کی مذمت میں وہ سب اپنے عموم پر باتی اور تیسرا یہ ہے کہ امور عادیہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے امور آبادی کے ساتھ یہ ایک طریقے کے تین امور ہے دوسرا طریقہ جو کو کبھی اور کی تقسیم کرنے والے ہیں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے یہ کون ہے سافائی اور ہم ہنفی لوگ جو ہمارے بزرگ میں ہنفی یہ کہتے ہیں کہ ہر کیا ہوتی ہے کفر تک بھی پہنچتی ہے اور کیا کیا جی؟ مکرو تنظیم تک بھی آ جاتی ہے بولتے نہیں یار یہاں پیچھے جو اس مذہب کے طریقے کو بیان کرتے جو عبارت ہے نا ان کی اس کے اندر تھوڑا سا خلل ہے کاتب سے جو ہوا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جس طرح وہ یہ ہے اپنا طریقہ تھا ان سے شامل ول کبھی حرام آگے لکھا ہوا آپ لینے حالانکہ یعنی یہ علا حرام ہے واسطے لینے حد بالکل گیا ہے او الا حد قبیر سے آگے اولا لکھا ہوا وہ اولا نہیں ہونا چاہیے او الا حد سے کبیرت پھر وہ جو کبھی جاتا ہے پھر وہ حرام بن جاتی ہے حد تک جس کو کہتے ہیں پھر اب وہ حد کبیرہ بھی بن جاتی ہے اور مکرو تنظیم بھی ہو جاتی ہے سمجھ جائے جو کبھی ہوتی ہے اور جو بندہ حسنہ ہوتی ہے وہ واجب بھی ہوتی ہے مندوب بھی ہوتی ہے بھی ہوتی ہے نہیں سمجھ لگی اللہ اصل سے مراد وہ امام کراچی کو اصول ہے نا کیونکہ وہ اصل ہے اور یہ کتاب اس کی تعزیب ہے ہاں جی سمجھ نہیں آ رہی اس کی اصلاح کے طور پر تو یعنی امام کراچی نے جس کو پسند کیا اور ابن الشاف نے بھی اسی کو پسند کیا ابن الشاف امام ابن الشاف شین الف شاہ اور آگے یہ سات سو تیئیس کے یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے امام مالک اللہ مقلدین میں سے ہیں ان کا نام ہے امام خاصا شاہ ابن الشاہ کے نام سے مشہور ہے انہوں نے بھی تہذیب تہذیب کی یہ اصلاح کیا اس کی وہ سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں کہ فروخ جو ہے نا اس کی ساری باتیں جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہیں جب تک کہ ابن شاد کی کتاب جو ہے نا جس کی جو تلخیص ہے تلخیص فروخ تو تلخیص فروخ جو ہے اس کو نہ پڑھا جاتا لگی جب جس کی تعریف یہ شاد کر دیتے ہیں تو وہ تو ابن شاد نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے یعنی امام خراب نے جو کی تقسیم کی ہے سیاح اور حسنہ کی طرف امام حضرت الدین بن عبد السلام کی اتباع میں تو انہوں نے اس کی تعریف کر دی تو اصل کی یعنی امام کراچی کی کتاب القروخ جو اصل ہے دونوں نیچے دو کتابیں ہیں نا امام جو کراچی کے نیچے کتاب ہے ایک تلخیص ہے ایک تہذیب ہے تلخیص ہے تلخیص فروخ جو ہے وہ امام ابن شاطی ہے اور جو تہذیب ہے وہ نیچے شہر پالکی کی ہے تو امام ابن شاطی نے اس کی تصدیق کر دی تصدیق کر دی تو ابن شاد کا بھی کوئی مذہب ہو گیا امام زرکانی جو مشہور ہے شرح میں دنیا والے انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا سمجھ بات کیا رہی اور جتنے متاثرین اصحاب مالکیاں ہیں انہوں نے بھی اسی تقسیم کو پسند کیا توجہ ذرا کل ہوا گئے امام سب کر کے ہوئے ہیں شیخ سبکا تو انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا وغیرہ اور جو فرق بیان کیا امام سرافی نے اس کی بنا بھی اسی پر ہے امام امام نووی جو ہے امام نووی شافعیوں میں سے ان کا بھی خیال یہی ہے امام ابن عبد السلام جو ہیں ان کا بھی یہی ہے شیخ خرابی ان کا بھی آپ سن چکے ہیں سب کو وہ سب یہی ہے اور ہر بھی ہمارے تمام سب انہیں کے ساتھ ہیں ہاں جی، ان کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ بھی سمجھ نہیں بات کیا رہی تو یہ حضرات کا نا ان کا طریقہ یہ بھی تین امور پر مبنی ہے جس طرح کہ ان کی طریقے کا دار و مدار تین چیزوں پر تھا ان کے تین طریقے کا دار و مدار تین ان کے نزدیک یہ تھا پہلا طریقہ پہلی چیز یہ تھی پہلی بنا یہ تھی کہ بھائی بداط حقیقت میں وہی ہے جو زمانہ اول میں نہ کیا گیا ہو نہ ہو اور اس کی کوئی اصل شراب ہے بالکل نہ ہو اصل بھی شراب انہوں نے کہا بداط حقیقت میں وہ ہے جو صدر اول میں نہ ہو عام اس کی شرح میں اصل ہو جانا سمجھ نہیں آ رہا فرق ہو گیا انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ صدر اول میں ہو زمانہ اول میں ہو اور نہ ہی اصل ہو انہوں نے کہا نہیں جی، زمانہ اول میں نہ ہو چاہے اصل ہو جانا ٹھیک ہے نا دوسرا یہ ہے کہ جو حدیثیں مذمت میں آئی ہے بلاج کے وہ حقوق پر باقی ان کے نزدیک کی کے نزدیک نہیں ہے یہ خاص یہ سمجھتے ہیں عام مخصوص بات عام جو ہے یہ عام نہیں ہے لہذا جو بدعت کے نزدیک کبھی آئے حدیث میں اس کو مذمت ہے جو دوسری ہے اس کی مذمت حدیث نہیں سمجھ نہیں آ رہی تیسرا یہ ہے کہ جتنا ہادیا امور ہادیا ہے وہ کھانے پینے مکان وغیرہ کی وہ بھی ان کو بھی بداتوں کے اندر بھی داخل ہو جائے ان کے نزدیک داخل ان کے نزدیک بدا داخل ان کے اندر نہیں ہو سکتی تھی ادھر بھی داخل جاری ہو سکتی ہے داخل ہو سکتی تھی اب بنیادی فرق آ گیا دونوں طریقوں میں مولا نگر اولا بار کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ متقدمین مالکیہ کا یا اس کا نام رکھ لو شاپیا کا ایمان سے بتاؤ ایسے عقائد سے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہے یار پھر کیا ہے دوسرا جو ہے طریقہ وہ اور حنفیہ کا ہے اور متاثرین مال کیا اب ذرا دیر میں رکھنا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اور کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا مضبوط طریقہ تھا جس کی وجہ سے متاثرین مال کیا ادھر ٹوٹ پڑے سمجھ نہیں آ رہی یاد انہوں نے کہا نہیں وہ جو ہمارے پہلے لوگ کہہ گئے ان کی باتوں کا کوئی مطلب ایک ایسا ہے کہ جس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صحیح بات ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہی یار ورنہ وہی ہے وہ بھی وہ اپنے اپنے بزرگوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں کوئی وجہ ان کے سامنے آئی تھی جس وجہ سے ان کو یہی صحیح لگا کہ ادھر چلے ان کے کلام کا مطلب یہی آتا صحیح نکلتا ہے ورنہ یہ نام یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جناب وہ بالکل ہی اپنے مذہب کے متقدمین کو چھوڑ دیا ہو یار یہ کیسا ہے سمجھ نہیں آ رہا خیر میں آگے وضاحت کروں گا ان شاء اللہ ان کی اس ترک کی وجہ بیان انہوں نے کیوں ترک کیا متقدمین کا جو طریقہ تھا اس کو نے کیوں ترک کیا کیا دلائل تھے ان کے سامنے کیا وجوہات تھی اب سمجھ آ گئی آپ جی متقدمین مالکیہ جو ہیں ان کے نزدیک جس کا نام شریعت میں ہے اس میں کوئی حسن نہیں ہے کوئی اچھائی نہیں ہے وہ سب برا ہے لیکن پہلے وہ ان کے تین چیزیں ذہن میں رکھنا جن پر انہوں نے بدعات کی بنیاد رکھی اس طریقے کی بنیاد رکھی کہ بھائی بھائی بدعت کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ بدعت وہی ہے جو زمانہ اول میں بھی نہ ہو اس کی بنیاد بھی نہ ہو ارے بھائی جی، بنیاد نہیں ہوگی تو اس میں تو ان کا کا بھی اتفاق ہے دوسرے ٹولے وہ کہتے ہیں اگر بالکل بنیاد نہ ہو اور صدر اول میں بھی نہ ہو تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ان ساری باتوں کو سب مذہبوں کو پڑھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے تھا کہ یہ بات جس کی اصل نہ ہو وہ بدت ہوتا ہے شریعت کے اندر اس پر بات بھی اس میں سے کیا میں بات کی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں سمجھ میں آتا ہے ان کا جو طریقہ خدیثہ ہے اس کو میں نے پاتے رکھا ہوا ہے یہ اپنے علماء اپنے علماء اپنے بزرگوں کے طریقے کی بات مار رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی ان کا کیوں تو وہ بے بنیاد لوگ ہیں ان کا کوئی طریقہ نہیں وہ کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں وہ چور ہے چور وہ کیا ہے ہاں ان کا نہ کچھ پیچھے امام ہے امام ان کا ابلیس پہلے گزرا اس کا کوئی اصول ہے ایمان سے بتاؤ اس بغیر کیا اصول ہے یا ان سے پہلے خارجی لوگ گزرے ہیں کو تو یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں ہیں ہم اماموں کو مانتے نہیں کسی کی تقریر نہیں کرتے اور ہمارے جتنے گزرے ہیں ان سے خبیص لوگ کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے بات لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے اور اپنا ایک کتو بھگوان نے ایک باغ بنا رکھا ہے بھگوان کس نے تو کیسے پنجابی کی مثال ہے دو ڈھائی ٹوٹرو تو فتو بھگوان ڈھائی ٹوٹرو ٹوٹرو جان ٹوٹرو جان تو وہ پرے باغ ہوتا ہے اپنا درخت ہوتا ہے یار جس کے ایسے اتنے بڑے پھل ہوتے ہیں جس کو وہ کیا کہتے ہیں لمبے لمبے پھل نہیں ملتے یار وہ اس کے بیج نکال کر نا امبل تاج وہ امبل تاج اس کو ٹوٹرو کہتے ہیں اور پتو بہت باہر کئی البانی پتو <laughs> بیٹھا ہوا ہے لہٰذا ان کے طریقے کو یہ طریقہ ہی بے طریقہ ہے یہ طریقہ ہی اس کو الگ بے ڈنگوں کی کیا بات بے بنیاد جو لوگ ہیں ان کی کیا بات ہم اپنے بزرگوں کی بات بات سیدھی بات ایسے زبان خراب کرنے کی بات ہے ایسے لوگوں کو رد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنا احمقوں کا ٹولہ ایمان سے اتنا ان کا مذہب جو ہے وہ واضح ہے باطل بتلان کے اندر اتنا واضح ہے کہ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس یہ عوام کی جو ہے نا بے سمجھی بے علمی کی وجہ سے ادھر جانا پڑتا ہے یہ عوام کو بچانے کے لیے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان لائنوں کا مذہب یہ ایسا گردو ہے کہ بے وقوف لانسی ہے کہ جہالت ہے جہر کہ بیکار مذہب ہے بیکار اور بے بنیاد مذہب اس سے رد کی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر جانے کی توجہ بھی لیکن کیا کروں نا ہماری عوام کو ایسا گمراہ کیا ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں عوام بچانے کے لیے بھی نظر کو مقزول کرنا پڑتا ہے خرچ کرنا پڑتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یار زبان کو بیان کو ادھر متوجہ کرنا پڑتا ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں خیر اب حضرت شادی سرکار کے اندر متقدمین اپنوں سے جو کچھ اس کی تاریخ میں لکھا بدا ڈالی اس کو انہوں نے خود بیان کیا جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کا خلاصہ وہی ہے جو انہوں نے نکال کر رکھ دیا ہے تین چیزوں کے اندر بس ان کے نزدیک بھی بدعت وہی ہے جس کی اصل بول بول بول بول بول نہ صدر نہ اس کی اور دین کے اندر امور دینیا کیا لہذا دنیا بھی کام یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مکان بنانا کس طرح بنانا یہ وہ وغیرہ وہ کہتا ہے ادھر بدعت کا کوئی سبب بولو بولو بولو امام شاطری کے نزدیک دینی کام ان کے اندر کمی بیچی زیادتی توجہ نہیں کی زیادتی کر لینا یعنی شریعت سے جو سادت ہے اس سے بڑھا لینا جو شریعت سے ثابت ہے اس میں کمی کر لینا بولو اور احتیاط رکھنا کہ ہم ثواب کمائیں گے یہ بھی ساتھ یعنی ان کے مطابق دینی کام کے اندر کمی پیشی کرنا ثواب کے اعتقاد کے ساتھ کیا یعنی دین سمجھ کر دین کو بڑھا لینا دین سمجھ کر دین کو گٹا لے کمی پیشی اپنی کو دین سمجھنا بولو بولو جب تو اس کی بنیاد دین میں ہوئی نا اس کی کوئی اصل دین میں ہوئی نا یہ امام شاہ رحمہ اللہ اور مقدمین کے حضرات تھے نا مالکی ان کے نزدیک بدل گیا گیا اسی اسی تاریخ پر انہوں نے پھر بدعت کے تمام احکام جو ہے نا ان کو مبنی کیا ہے ان کو متفر کیا ہے اور اسی پر ہی ان کی کی عمارت پیدا ہے اچھا اس کے مقابلے میں جو دوسرا طریقے والے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جس جو زمان پہلے زمانے میں نہ ہو وہ ہے جو پہلے نہ ہو پہلے زمانے میں نہ ہو بعد میں پیدا پیدا ہوا ہو توجہ ذرا چاہے اس کی اصل بنیاد ہو جائے پھر آگے اس کی تقسیم کر لیتے ہیں اب جس کی بنیاد وہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو کبھی ہو جائے گی جس کی ہے وہ بھی زیادہ بولو بولو یار آپ جب کسی واقعی کے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو چھیڑتا ہے تو اس کو کہو یار پہلے علماء اور آئی کرام کے طریقے بتا دیتے ہیں طریقے بتاتا ہے اس کی ماں بچے یہ جو دو اچھا، مذہب ہے جو ہیں نہیں کبھی کبھی ہاں دنیا دنیاوی کام جو ہیں ان کے اندر بھی ہو جاتی ہے اور بدت بری ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پرہیز کرتے تھے بدت سمجھ جاتا وہ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں متقدمین بہت تین سو ہجری سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو متقدمی کہتے ہیں امام محمد بن اسلم پوسی کیا وہ آتا جاننے کو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جس جی، جو طریقہ مبارک چاہے وہ دین میں چاہے دنیا میں اس طریقے کے خلاف چلنے کو وہ پتا شیخ محمد بن اسلم اسلم اس بات کے اندر کے بعد کے اندر ان کا لقب میرے نزدیک انتہائی خالی یعنی یعنی کیا مطلب کہ انتہائی متشدد کس قسم کے بارے میں اگر وہ اپنے باپ کے اندر اپنے عمل کے اندر جو کرتے تھے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ہم بل لیکن امت کے لیے بھائی وہ طریقہ موضوع ہے یا نہیں وہ نہیں اس اور یہ میں نہیں کہہ رہا وہ تمام اماموں کے نزدیک بعد والوں کے نزدیک موضوع ہے سمجھ میں آ رہی ہے طریقہ ان کا ان کے لیے موضوع تھا ہم نے کیا بالکل لیکن ان کا طریقہ دیگر امت کے لیے موضوع اسلام میں اتنا حرج پتہ نہیں حالات کیا کیا جہاں تک بھی ذہن میں رکھنا کشمیہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک حالات اور زمانے کے تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف کا جو طریقہ مبارک ہے بعض اوقات جو دنیا کی دنیا بھی اخبار اوقات اس کو چھوڑنا واجب بھی ہو جاتا ہے باہر اس وجہ سے کہ حالات نہیں ہیں زمانہ نہیں ہے وہ دور مثلا کھانے پینے اور رہنے کے اندر اتنا سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس پر تشدد کریں اور گھر میں یہ تمام چیزیں نافذ کریں اور طریقہ وہی اپنائیں ہمارا اس وقت جینا محال ہے جن حالات میں ہم جی رہے ہیں گھر والے بگڑ جائیں گے اس وقت ان کو اچھا اچھا پہنا کر بھی اگر گھر میں رکھ لینا تو یہ بہت بڑی بات ہے اسی طرح سادے مکان توجہ رہا حتیٰ کہ چھڑیوں کی چھت والے مکان اور چھڑیوں کی دیواریں جو بعض ایسے تھے کہ صحابہ اکرام ان کی مکانوں کی دیواریں بھی چھڑیوں کی تھی یا یہ درختوں کے جو ہوتے ہیں نا شاخیں چھاپے یا ان کی دیواریں ان جیسے سافر لوگ یعنی زاہد لوگ کہاں سے ڈھونڈے اگر اس طرح اچھا پھر اس دور کی باقی کی کہاں سے تلاش کریں بولو بولو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیاوی بات ہے ارے بھائی دین کے اعتبار سے بات باتیں ہوئے اس وقت گوتی دیا بھرا ہوا ہمارے دین کے اعتبار سے دینی بات بات مسئلہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی تھی آپ نے روک دیا عید کے دن نکال دیا جاتا تھا گھر پر وہی نماز عید کے جا کر پڑھتی تھی لیکن ہمارے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ بعد میں جو ہی دور بدلا انہوں نے کہا حرام ہے ان کو کھانا مساجد بلکہ فقہ کیا صحابہ کرام نے روکا حضرت فاروق اعظم نے روکا اما ایسا صدیقہ نے تصدیق اس کی تائید کی تمام صحابہ نے تائید کی فرمایا ان کے حالات بدل گئے اگر رسول اکرم ان کی جگہ ہوتے وہ بھی منع کر دیتے کہ کہا ہے نا صحابہ کرام نے اتفاق کیا نا حضرت عمر کے ساتھ اتفاق کیا نا صحابہ کرام نے اس بات پر اگر غلط ہوتی تو اتفاق کیسے سب کا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ حالات بدلنے سے دینی آپ بھی بدل جاتے ہیں اور دنیا بھی آتی تبدیلی اسی طرح آئی دیکھو آپ کے سامنے کیونکہ حالات بدلے اور جب کتنے کا شر شر کا وقت تھوڑا سا آیا تو انہوں نے سمجھ لیا کیا بہت ہوگا نا کہ وہ عورتیں نہیں سمجھ میں صحابہ کا مقصد یہ تھا روکنے سے کہ وہ عورتیں کیوں کہ نہیں رہی لہٰذا ہے اس کو بچانا محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے لہٰذا گھر میں ہی رہے اب مساجد میں آ کر جو ہے وہ یہ حکمت اور پاک دامنی کا جو ہے نا وہ جناب قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا ضروری ہے بدکار ماحول معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے ان کو گھر میں پاک سمجھ نہیں آ رہی کہ ماحول اور معاشرے کو اور اپنی مسلمان بیویوں کو اپنے مسلمان مردوں کو بدکاریوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو گھر میں بند کر لیا جائے یہ تو دینی امور امور کی بات ہے ارے بھائی اب ہم بنیادی امور کے اندر بھی اسی طرح کی سختی کریں ہمارے گھر گھر میں کون بسے گا کون ہمارے ساتھ رہے گا کوئی رہنا دوبارہ نہیں کرے گا اس وقت یہ بجلی وغیرہ جو کچھ ہے دنیا بھی سہولتوں کے اندر رہ کر یہ ہماری عورتیں ہمارے بال بچے ہمارے گھر میں ہاں جی ہمارے ساتھ رہے تو یہ بڑی بڑی قریبت کی بات اور ہمیں وہ سختی کریں تو شاید محمد بن اسلم اپنے دور میں بجا جا جو اپنے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ کیا تھا لیکن امت کے لیے موضوع نہیں سمجھا گیا ان کے طریقے کو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا یا سمجھو سمجھو بات سمجھ نہیں آ رہی اور محمد بن اسلم توسی رحمہ اللہ کو عجیب عام آدمی نہیں ہے ذرا ان کی تاریخ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ حضمت ظاہر ہو جائے یہ میرے سامنے کتاب ہے سیر و عالم نوبلا امام الحبی رحمہ اللہ بولو بولو بولو ان کی پیدائش کے متعلق بتا رہے ہیں امام زہبی ایک سو اسی ہجری کے اندر میں وہ پیدا ہوا ایک سو کتنا قریب زمانے گئے مجھے تو جو لگتا ہے جیسے ہو جائیں گے کیونکہ سو ہجری کو آخری شادی گئے ہیں کتنا ہجری کو اور ایک سو اسی کے ارد گرد میں یہ بابا تابع جاتے ہیں چلو اخبار بابا تابع میں ہو جائیں بارہ سنیے سر یہ لقب ہے ان کو کیا دے رہے ہیں علی امام الحافظ الربانی شیخ الاسلام یہ لقب دیے ہیں توجہ ذرا امام ابو عبداللہ العاقب نائشہ پوری جو ہیں وہ صدرک عاقب والے انہوں نے کہا کہ انا من عبدال المتبعین اللہ تعالی یہ افضالوں میں سے جو ہمیشہ آتا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے احادیث اور ان پر چلنے والے پورے باس توجہ نہیں دیتی آگے سنیے ان کی عظمت کا اندازہ اس اس قول سے لگائیے جو اب میں پیش کر رہا ہوں امام اسحاق بن راہوے اسحاق بن راہوے مجتہد ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے شریعت کے امام بھی طرح وہ امام ہے ان صاف کر رہا ہوا اس سے پوچھا گیا کہ اے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی جمع نہیں ہوگی اتفاق نہیں کرے گی لیکن جب اختلاف میں دیکھو امت میری میں پڑ گیا تو آ بڑی جماعت کو لالا پکڑنا جب بڑی جماعت کے ساتھ لگ جانا تو پوچھا گیا حضرت یہ بڑی جماعت سے کہا کیا مراد ہے کیا مانا ہے انہوں نے فرمایا محمد بن اسلم صاحب فرمایا محمد بن اسلم اور محمد بن اسلم جو ہیں ان کے ساتھی جو ہیں فرمایا یہ کون ہے یہی بڑی جماعت ہے یہی حق والی ٹولہ حق والا ٹولہ ہے کسی شخص کو میں نے نہیں سنا کہ محمد بن اسلم کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اپنا ان سے زیادہ اتباع ان کی طرح نہیں کرتا ان سے زیادہ نبی پاک کے طریقے کو پکڑنے والا اب دیکھو بھائی اتنا مضبوط طریقہ کمال ہے یہ آگے سنیے کیوں وہ دنیا کے اندر بھی کہتے تھے دنیاوی پور کے اندر بھی نبی پاک کا طریقہ چھوڑنا منو ممرو ہے کبھی کا امام شاستری نے یہ سارا لکھا ہے جو ادھر پیش کر رہا ہوں آپ ہوگا بات ہے یہ شہزاد کے اندر انہوں نے لکھا ہے یہ اور جو امور ہادیہ اور امور عبادیہ ہیں نا ان کا باپ انہوں نے باندھا ہے نا کہ ان کے اندر جاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اس کے ذمن کے اندر آپ نے فرمایا ابو نعیم الحافظ عن محمد بن اسلم ہاں بچہ پیدا ہوا حضرت محمد ہاں بچہ ہوا تو جاؤ میرے لیے دو چھترے خرید کر کے لاؤ میں نے بچے کے پیدائش پر کیا کرنا ہے عقیقہ یہ کرتا بتا پاس دراہم چند دراہم درا مجھے فرسٹ لڑائی تو آٹے کا کیا ہے آٹا جاننا بدعت ہے ولا ينبغي ان يكون في السنه بدعا اور سنت کے ساتھ بدعت مل جائے یہ کوئی ٹوکری بنتا ہے یار جاؤ اور سنو بھائی آگے ان کے متعلق لکھا ہے وہ ماشاء اللہ صحابہ محمد بن رافع فرماتے ہیں دخل تو محمد بن اسلم میں محمد اسلم کے پاس گیا قبل تو میں نے آئے ہے ماتھے کو چوما ہمارا شبہ تو صحابہ میں ان کو صحابہ سے مشابہ دیتا تھا بس سمجھ نہیں آ رہی بولو بولو اتنا مستبع طریقے سنت تھے اتنا طریقے پر پاپا چلتے تھے کہ <laughs> محمد ارے ارے آ آجا تو آٹا جان کر پتہ نہیں کتنے بورے پی گیا وہ بغیرت محمد بن اسلم رہتا اگر تم نہیں دیکھتا اگر ادھر ادھر سے چنتا ہے باتیں تو ان کی بھی چن لینا تمہارا تو کوئی امام نہیں ہے چلو ہمارے ایمان سے اگر کوئی چنتا ہے تو نکالتا ہے باتیں تو یہ نکال کر پھر اس پر لوگوں کو بتا محمد بن اسلم جو ہے وہ بہت متبع ہے ان کو سالافی کہتے ہیں سالافی تو تمہارے نزدیک وہ پکے ہیں جب پکے ہیں وہ آج جاننے کو کیا کہتے تھے یار اور بدعت ہاسانہ تو نہیں کہتے تھے ہاسانہ ہوتی تو کیوں چھوڑتے ان کے نزدیک وہ بدعت قبیحہ ہے گندی ہے جب گندی ہے پویا تو وہاں بھی کیوں اب بندی ہے بولو یہ کیوں فن شریف پریم کرتا ہے اس بندی کو گاؤ اب چل اور اسی زمن میں ایک بات کروں گا توجہ سے کہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں امام سید راہبی سید وہ اعلیٰ بلا کے اندر لکھ رہے ہیں یہ ذمہ استقرال بات سے بات نکال رہا ہوں موضوع کے حوالے سے نہیں ہے کہ عبداللہ بن باہر عبداللہ بن باہر اس وقت کے حاکم تھے جس طرح وہ امیر ہوتے ہیں امیر علاقے کا امیر حاکم یعنی حاکم علاقے کا حاکم ملک کا نہیں محمد بن اسلم فرماتے ہیں مجھے اس نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جب میں پکڑ کر اس کے پاس پیش کیا گیا محلے ہیں کیونکہ وہ حاکم تھا اور پورا طریقہ رسالت پر حاکم نہیں تھا میں نے جا کر اس اس عمارت اور حکومت کی وجہ سے اس کو سلام کیا وقال عمدتم الى رجل من اهل القبلة فتصرتموه لگتا جو ہے جیسے عبداللہ بن بہت جانا یہ یعنی اہل سنت مذہب پر نہیں تھا ان پر آ کر دکھا تھا اس نے کہا ایک اہل اللہ شخص کو گزار تو ایسے کافر قرار دے کیوں سفیل اکتا نما اڑ گیا الى امیر ہے جو ابھی تک بات پہنچائی گئی ہے نا یہ ایسا ہی کسی نے کہا نے کہا شراب نہ توجہ ہاں کسی نے اس تک یہ بات بھی پہنچائی تھی شاید محمد کی کہ یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیا اچھا۔ تو اس نے کہا شرا کو عمر بن خطاب خیر عمر بن خطاب کے جوتے کے قسمے جو ہے نا اے محمد بن اسلم تیرے سے افضل ہے وہ سر اوپر اٹھاتے تھے آسمان کی طرف تو نہیں دیکھتے میں تو آسمان والے رب سے خیر کی توقع ہوں اوپر کیوں خیر ادھر سے اترتے مسلمان کی خیر اور کی خیر ادھر سے تو بیٹھے بندے لیکن میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا اور انہوں نے سفیان سوری سے سنا سفیان سوری کہتے تھے ان اندروں کی وجود کو معاف کیا یہ جو تمہارے جیسے پتکار حکمران ہوتے ہیں نا ان کے منہ کو دیکھنا گناہ ہے میں اس وجہ سے نہیں دیکھ سکتا میں ایسے دیکھ رہا ہوں تاکہ تم یہ سر اٹھ کر تمہارے منہ پر پڑ جائے کیا سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں پر لکھا ہوا وقتی راسی امامت القبیرت القبیرت ایک اور قصے کے اندر لکھا ہوا ہے اسی عبداللہ بن طاہر کے ساتھ ایک اور قصہ واقع ہوا ایک اور تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں جب گیا اس کے پاس تو میرے اتنا بڑی قوم تھی سی راسی امامت القبیرت القبیرت بڑا امام جی طویل امام سمجھے اس کا مطلب یہ نکلا کہ کتنا بڑا متبع آثار نبویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتنا پابند شخص جو آٹا نہیں باندھنا چاہتا آٹا نہیں باندھنا بدت قرار دے رہا ہے وہ سر پہ امامہ بڑا رکھ کے جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں ثابت ہوگی یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کے صحابہ بڑے امام میں باندھتے تھے اسی زمین کے اندر یہ بات اچھی ہے نا ہاں، ہاں، ہاں۔ یہ میں تجرب میں رہتا تھا کہ بڑا امامہ جو ہے اس کا ثبوت کہیں سے ہے یہ نہیں ہے یہاں سے میں نے یہ راز پایا ہے کہ بھائی جب اتنا بڑا طریقہ محمدیہ کا پابند شخص ہے تو اس کے پاس ضرور یہ پہنچتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا امامہ باندھا ہے اور صحابہ نے باندھے ہیں تو اس وجہ سے فرمایا طبیرتن یہ شیخ محمد بن اسلم کا ذکر جو ہے وہ بارہویں جلد کے اندر سے یعنی اعلان نوبالا کے اندر یہ ہاں، اگر شیخ الاسلام کی بات پھیل لو نا ایک آج کا جو فضیر شیخ الاسلام ہے اس کی اگر بات پھیل بات نکل جائے گی اور بیڑا اس کا پہلے گھر کا ہے ہاں جی اور جو پھر یہ ہے کہ بھائی ان شاء اللہ کی رہتی کسر پھر نکل جائے گا مسئلہ پکڑ جائے گا ہاں جی ہاں ہاں ورنہ یہ لائن کیا ہے یہ شیخ الاسلام سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یہ چیز آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں جی۔ نماز کے بعد ان شاء اللہ چلیں گے تین طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے ایک طریقہ شافیہ اور میں مالکیہ زمین کا دوسرا شافیہ کا تیسرا شیخ محمد بن اسلم کا سمجھ نہیں آ رہی چوتھا ایک طریقہ پھر آگے رکھوں گا ہاں جی تو جا کر پھر فیصلہ کروں گا کہ ان طریقوں میں سے جو عمدہ طریقہ ہے وہ کیا ہے